وشر الأمور محدثاتها وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فعوذ بالله السميع ویو من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما رحمان و ما ارسل برغان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد میں نے یہ سورت الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات پڑھی ہے جس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی بے کے مقاصد اور اغراض بیان فرمائے ہیں اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبوس فرمایا اور دنیا والوں کے سامنے اعلان کروا دیا کہ کل یا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا آپ اعلان کر دیں اے دنیا کے لوگوں اچھی طرح سے سن لو کہ اللہ نے ہم کو تم تمام لوگوں کی طرف نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے نہ کسی خاص علاقے یا خاص قوم کے لیے نہ کسی خاص زمانے کے لیے بلکہ اللہ نے ہمیں جتنے انسان اور جنات ہیں قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے اللہ نے مجھے ہی رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا کا اللہ اور رحمت للعالمین نبی علیہ السلام کی کا کے بڑے مقاصد ہیں ایک مقصد تو اس آیت میں بیان کیا کہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا سلنا کا اللہ اور رحمت اللہ ہم نے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا مگر پورے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر کے یہ پہلی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام کی بے شک آپ کی دنیا میں آمد آپ کی رسالت اور نبوت اور آپ کی دائمی شریعت جو ہے یہ پورے دنیا والوں کے لیے رحمت ہے برکت ہے اور خیر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا جیسے آج دنیا کے سرفرے باور کرانا چاہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عالمین فرمایا کہ سارے جہاں والے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے آپ کو زحمت اور مصیبت بنا کر کے نہیں بھیجا ہے اللہ کے رسول علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں انما انا رحمت محداد انما انا رحمت محداد اے مجھے اللہ نے رحمت بنا میں سراپا رحمت بن کر کے آیا ہوں وہ محداد اور میں سراپا پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن کر کے آیا ہوں یہ آپ کی بے خوبیاں بیان کی گئی انما انا رحمت محداد اے لوگوں اللہ نے ہم کو آپ نے بیان فرمایا ان نما رحمت محداد مجھے اللہ نے سراپا رحمت اور ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے ایک دوسری حدیث کے اندر اور آپ نے ساتھ فرمایا ان باسنی رحمت محدا تھا اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں جو مبوس فرمایا ہے وہ قیامت تک آنے والی پوری کائنات پوری مخلوق کے لیے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور انسانوں اور جنوں کو اللہ تک کے لیے ہمیں ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے بھیجا پھر آپ نے ساتھ رمایا وہ ووئش تو یاد رکھو نبی علیہ السلام کے بے ست کا مقصد حدیث کے آخری میں ایک اور بیان کیا گیا آپ فرماتے ہیں وہ بوئس تو بے و خبر آخری او کما کالا رحصو صاحب اللہ نے مجھے دنیا کے اندر اس لیے مبوس فرمایا ہے کہ بے رف قوم میرے ذریعے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عروج و ترقی عطا کرے گا وہ حفظ آخری اور دوسری قوم کو اللہ ذلیل اور خوار میرے ذریعے کرے گا جو نبی رحسر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ وہ بے رفی اللہ نے مجھے وہ دین وہ شریعت وہ مقام و مرتبہ لے کر کے بھیجا ہے کہ جو میری اتباع کرے گا میری اقتدا کرے گا اور میری لاہوی شریعت اور کتاب پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عروج اور عزت سے نوازے گی وہ حفظ آخرین اور جو میرا انکار کریں گے اور میری دہائی شریعت سے روبردانی کریں گے وہ حفظ آخرین اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو گھٹا کر کے زلیل اور خار دنیا میں کر دے گا آج اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق فرمائے کہ نبی علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں اے لوگوں مجھے اللہ نے رحمت اور محداد بنا کر کے بھیجا ہے جو انسان میری اتباع اور اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ میرے اطاعت کی برکت سے اس کو عروج اور ترقی اور سربلندی دنیا میں عطا کرے اور دنیا اور آخرت میں عطا کریں گے وہ قبض آخرین اور جس نے میری سنت کی مخالفت کیا میری آئی بھی شریعت کی مخالفت کیا اور جو اللہ نے مجھے کتاب لے کر کے بھیجی ہے اس کتاب سے روح ڈانی کیا قبض آخرین اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل اور خوار کر دے گا اللہ تعالیٰ نے نبی سات فاطصان کے تعت و فرما برداری میں عزت رکھی ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لہو قلم تیرے ہیں انسان اگر نبی کا دامن مضبوطی سے تھام لے اطاعت و فرما برداری اور آپ کی شریعت کو مضبوط مضبوطی سے اپنا لے تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ساتھ رماتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں قرآن پاک کے مختلف مقامات پر یہ آئے تھے مسلمانوں ذرا سمجھو نبی رہے سراسان کی بے شک اور نبی رہے سراسان کی آمد اور آپ کی رسالت اور نبوت پر ایمان رکھنا اور اعتاد کا کتنا بڑا عظیم مقصد بیان کیا جا رہا ہے رسو رو بل خدا کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے علم اور عمل لے کر کے ہدایت لے کر کے علم و عمل لے کر کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے نبی کو یہ دونوں چیزیں لے کے مبوض فرمائی ہے ایک تو علم ہے اور دوسرا علم کے مطابق عمل ہے ہمارے نبی علم لے کر کے آئے علم لے کر کے آئے اور علم کے ساتھ عمل کی دعوت دینے کے لیے آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے آخری نبی کو علم عمل اس لیے لے کر کے بھیجا ہے لیو دھیرا ہوں کل تاکہ دنیا کی تمام دین اور تمام اقوام پر نبی کے پیروکار غالب آ جائے لیکن افسوس سر افسوس آج ہم نے جب دنیا کے اندر نبی علیہ السلام شام کے و فرما برداری اور اسلام کے ذریعے اور اس شریعت خالدہ کی برکت سے ہم اپنے آپ کو عروج میں نہیں لے جانا چاہتے آج ہم یہود و سارا غیروں کے سو طریقے کو اپنا کر کے ترقی کرنا چاہتے ہیں اسی لیے آج تک دنیا میں ہم زلیل اور خاری ہوتے رہے جب سے مسلمانوں کا یہ نظریہ پیدا ہوا ورنہ نبی رہے پراستان کے تحت و فرما برداری میں ہمیشہ انسان اپنی عزت سمجھے اپنی اعتماد سمجھے اسی لیے روایت اندر اسی لیے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ریبڑی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس کے بادشاہ کے پاس مندوب بنا کر کے بھیجا اور اسلامی دعوت نامہ لے کر کے بھیجا روس وقت سے اس وقت سے روم کے بعد شاہ جس کو کسرا کہا جاتا ہے اس میں ریبئی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مندوب جا رہے تھے ان کے لیے اپنے شاہی دربار میں کرس سونے کی کرسیاں بنائی ہوئی تھی بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو ان کا استقبال کیا گیا تاحت نگاہ دونوں جانب سے باڈی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے سے موٹا قالین قیمتی ایرانی بچھایا گیا ہے اور سامنے کسرا کے دربار میں ایک کسرا تخت پر بیٹھا ہے اور اپنے بازو میں سونے کی سونے کی کرسی تیار کرا کر کے ایک مسلم نمائندے مسلم سفیر کے لیے تیار کر رکھا ہے حضرت ابن رضی اللہ تالان ہو گئے پیر میں جوتے نہیں ہیں تلوار ہاتھ میں ہے نیزا ہے خچر پر سوار ہے اور اس کے تمام قالین میں نیزے سے سوراخ کرتے ہوئے گئے اور جا کر کے کرسی پر بیٹھے کرسی پر سڑک جاتے ہیں ہیٹ اور پتھر اور بغیر بستر کے سونے والے کھجور کی گٹھلیوں کا تکیا بنانے والے لوگ یہ مرد مومن آج سونے کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو پھسل جاتے ہیں انہوں نے ان کو شک ہوا کہ آخر یہ کرسی کیسی ہے جو اس طرح سے اتنی صاف ستھری ہے کہ اس پر بیٹھنے سڑک جاتے ہیں اس کے کھڑے ہو گئے کیسر کہتا ہے صاحب کیا بات ہے کہا یہ کرسی پر بیٹھتے نہیں بنا کچھ دن طرف کرسی پر فرق جاتے ہیں کہا کہ معلوم ہے کہ جلا اللہ کا آج تک ہم نے اپنے دربار میں کسی ملک کے سفیر کسی ملک کے مندوب اور نمائندے کے لیے کسی وزیر اور بادشاہ کے لیے میں نے سونے کی کرسی نہیں بنائی تھی آج صرف پہلا انسان تم مسلمان ہو کہ ہم نے مسلمان کے استقبال اور اس کی عزت افزائی کے لیے اپنے دربار میں سونے کی کرسی بنایا ہے نہ اس سے پہلے کوئی بیٹھا نہ اس کے بعد ہم کسی کو یہ کرسی دینے والے ہیں اتنا کہنا تھا اللہ پر وہ مرد مومن جو نبی کی نافرمانی نے نبی کی شریکت میں اپنی توہین سمجھتا ہے وہ مرد مومن جو نبی کے دانت و فرما برداری میں اپنی عزت سمجھتا ہے اٹھ کے کھڑا اور اسی اٹھا کر کے اس کے منہ پر مارا اور کہا یاد رکھو یاد رکھو یہ کرسی سے سونے کی کرسی سے ہماری عزت نہیں ہے ہم نبی کے ماننے والے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری عزت نبی کی اطاعت میں اللہ نے رکھا ہے نبی کی اطاعت میں عزت رہے اور ہمارے نبی نے اس کرسی کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ یہی یہی خیر ہمارے ذہنوں میں پیدا کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے لوگوں ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے کیوں لی دین کلی تاکہ دنیا کے تمام اقوام پر غالب کرے گھر کے دنیا کے کفار اور مشکل اس چیز کو ناگوار کریں اور ناپسند کریں اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کے بڑے مقاصد جو بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مقصد اور ہے وہ بھی ذرا سنیں حضرت ابو اماما الباہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دلیل القدر صحابی ہیں ابو اماما الباہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے امام احمد بن حنبل امام ابو داود تیالسی امام تبرانی امام بحقی امام ابن نبی دنیا رحم اللہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو اماما الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو انما ان اللہ باسنی رحمتا وہ دل للعالمین یہ نبی کے مقاصد ہیں نبی کے دنیا میں آنے اور آپ کے بے سب کے اہم مقاصد ہیں آپ نے ساتھ اے سن لو ان اللہ باسنی رحمتوں عالمی وہ امرانی اندامہ وہ امرانی انم حقل مدامہ ول کے بارات ول ول اوسان اوسان التی کانت تو بدو فل کما رہے یہ نبی کے دنیا میں آنے کے مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ آج ہمیں انہیں مقاصد کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اگر ان مقاصد کو ہم نے نہ سمجھا تو بھائی نبی رہے شام کی رسالت و نبوت اور آپ کی بے قطر خوشی منانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں خوشی سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ خوشی کے ساتھ تو فرما برداری نہ ہو آپ نے ساتھ اپنے باسنی رحمتن رحمتن وحد اللہ ان اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں رحمت اور ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے دنیا والوں کے لیے سب کے لیے ہم رحمت بن کر کے آئے ہیں اور سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ چشمہ عام ہے نمبر دو وہ امارانی وہ امارانی ان اب حقل مضامیر اور ہم کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے ان ام حقل مضامیر کہ یہ وہ باجے بانسری اور منہ میں لگا کر کے آواز نکال کر کے پھوک مار کر کے جتنے بال بجانے کے آلات ہیں ان تمام آلات کو ہم توڑ دیں نمبر دو ول کی بارات وہ تبلے جو ہیں اللہ اکبر نبی بٹانے کے لیے آئے اور ہمارے یہاں تبلے آر فرمایا ول کی بار اور یہ اور تبلے جو ہیں ان کو بھی توڑ کر کے پھینک دینے کے لیے بھیجا ہے ول نمبر چار یہ گانے بجانے کے جتنے ساب سامان اور جتنے آلات ہوتے ہیں ہمارے نبی نے بھیجا ہے کہ سب ہم توڑ کر کے پھینک دیں آج ہم نہیں کہہ سکتے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ مسلمان نبی علیہ السلام کے بیسک کے مقصد سے اس طرح ناواقف ہوا کہ جن چیزوں کو توڑنے کے لیے اور جن چیزوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا انہی چیزوں میں آج ہمارا مسلمان بھائی مبتلا ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے سب سے مقدس جگہ اس زمین پر آج مسجد کو بنایا ہے آپ نے ساتھ مایا اور زمین پر سب سے مقدس جگہ مسجد ہوا کرتی ہے اور ہمارے اور آپ کے ہاں ایک بڑی بڑا طبقہ ہے جو سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے مقدس جگہ درگاہ ہوا کرتی ہے اور سمجھتے درگاہوں سے بڑی مقدس جگہ کوئی نہیں ہے لیکن افسوس سد افسوس دنیا میں سب سے زیادہ تبلے کہاں بچتے ہیں مند کہاں بچتے ہیں سب سے زیادہ ڈھول کہاں بچتا ہے سب سے زیادہ قوالیاں کہاں گائی جاتی ہیں ہندوؤں کے مندر میں بھی اتنے تبلے نہیں بچتے اور اتنے باجے نہیں ہوتے جس کو نبی مٹانے کے لیے آئے تھے جو آج تمہارے نام مقدس جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نہ رحمت نادر ہوتی ہے جو شرکت اچھے تمہارے درگاہ بنے ہوئے ہیں اور سب سے دار اور تبلے اور گانے باجے اور قوالیاں تمہاری وہی ہوا کرتی ہیں یہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں کون سا شادی حال ہے جہاں آپ شادی کریں تو گانے باجے نہ ہو اور کتنے لوگ وہ ہیں اب آج جمعے کے بعد جانا تو بڑا گاڑیوں کا شیسا نیچے کر کے دیکھنا ہندو تو شاید کم گانا سننے والا ملے لیکن گاڑیوں میں جتنے گانا سننے والے ملیں گے تقریباً سب آپ کو محمد شمس الاسلام کمر الاسلام کمر الدین ہی نظر آئیں گے جتنے بڑے ہوں گے یہ مسلمان کہتا ہے کہ جب تک گانے نہیں سنتے ڈرائیورنگ نہیں ہوتی نیند آنے لگتی ہے میرے بھائیوں نبی کے دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد سنو آپ نے ساتھ روایا وہ ہمارا نہیں اور ہمارے نبی اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے ان حقل یہ منہ میں لگا کر کے جو باجے بجائے جاتے ہیں ان کو ہم توڑ دے نکار دیں نمبر دو ول کے بارہ یہ اور تبلے جو بجائے جاتے ہیں ان کو بھی ہم توڑ کر کے پھینک دیں نمبر تین ول ول وزش ان کے علاوہ گانے بازے کے جتنے آلات ہمیں مل جائیں ان تمام آلات کو توڑ کر کے ختم کر دیں اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نمبر چار کیا ہے مقصد آپ کے یہاں نے کہا والاوثان والاوثان الذي الذي الذي الذي كانت في الجاهليه لدھی میں جاہلیت میں جتنے بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور جتنے شرک کے اڈے بنے ہیں ان تمام شرک کے اڈوں کو مٹا دے اللہ تعالیٰ آپ کی بے سب کا یہ بڑا مقصد بیان کیا ہے نبی رہی سنا کو سانس کہ دنیا میں آنے کا

هم المفلحون یہ آئے سیاہ سے جانے کے بعد رام مطالعہ کرو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے نبی کو سورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں ہمارے نبی کا تذکرہ تورات میں ہے انجیل میں ہے زبور میں ہے جو لوگ ہمارے نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں ہمارے نبی امی ہوں گے یت دور ہوں مقصول اللہ رسول النبی المی الدی یت دور ہوں مقصوب رہتے والے انجیل جو لوگ ہمارے اس نبی کی اتباع کریں گے اور یہ نبی دنیا میں آئیں تو کیا کریں گے اللہ اکبر یا مرحوم بل سب سے پہلا کام یہ ہوگا ہمارے نبی لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں گے ورنہ ہم انل مل کر نمبر دو ہمارے نبی برابر لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے آج تک یہ ایسا دور ہے کہ نوے فیصد ماں باپ بھی اپنی اولاد کو برائیوں کی دعوت دیتے ہیں کہیں لڑکا ذرا سا دیندار مجلس میں آ جائے اور کہیں اگر داڑھی رکھ لے تو سب سے پہلے ماں باپ ہی کہتے ہیں بیٹے نہیں ابھی تم داڑھی نہیں رکھنا آج ایک دوست دوسرے دوست کو بے دینی کی راہ پر لے جانا چاہتا ہے آج نیکی کی دعوت کم دی جاتی ہے برائی کی دعوت زیادہ دی جا رہی ہے نبی کی خصوصیت ہے سن لو یا مرحم بالمعروف ہمارے نبی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے وہ انہا ہوں انل من کر ہمارے نبی لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے وہی خدمے بات اور ہر پاکیدہ چیز کو ہمارے نبی حلال بتائیں گے وہ ہر ریمو والے ہی اور ہر خبیص چیز کو ہمارے نبی حرام قرار دیں گے اور ان کے اوپر جو بڑے بڑے باپ دادا کے رسم آواز اور طرح طرح کی دین کے نام پر ان پر جو شکتیاں فن کی گئی ہیں ہمارے نبی ان تمام مشکلات سے قوم کو آزاد کرا دیں گے آگے اللہ تعالیٰ ساتھ رواتے ہیں کہ الدین آمنو جو اس نبی پر ایمان لائیں گے اور اس کی اتباع کریں گے اور اس نبی کی مدد کریں گے وہ تب نور اللہ ان کے نام اور اس نور کی اس شریعت کی کتاب و سنت کی پیروی کریں گے جو ہم نے نبی کے ساتھ اتارا ہے اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے نبی کی اطاعت کریں گے ہمارے نبی کی مدد کریں گے اور نبی کی حمایت کریں گے اولا یہی فراہ پائیں گے اور جو نبی کی اتباع پیروی نہ کریں نبی کی حمایت نہ کرے اور نبی کے شریعت کا خیال نہ رکھے وہ کبھی دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی سلاسان کی بے سب کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اکول کو لہٰذا اللہ من کل دم بھی تو ہوئی الحمد للہ وقفا وسلام اللہ اباد نبی ام آباد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بے شخب کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا امام ابو داؤ رحمت اللہ علاد المفرت میں اور دیگر اہل علم نقل کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اے ان نما بو لوگ یہ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کے مقاصد ہیں رسالت اور نبوت جو آپ لے کر کے آئیں اس کا اس کے بڑے اغراض ہیں اس کے اور اس کے بڑے غرض غائب اور اس کے فائدے ہیں آپ نے ساتھ میں لوگوں اللہ تعالیٰ نے ان نواب و کو لے او تما مکارم الخلا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اخلاق حسنا کی تکمیل کر دیں دنیا کے اندر ہمارے نبی آئے ہیں بد اخلاقی کو مٹانے کے لیے اور اخلاق ہسنا کو عام کرنے کے لیے آپ شریعت لے کر کے آئے وہ دین لے کر کے آئے وہ کتاب و سنت لے کر کے آئے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان اخلاق ہسنا کو عام کر دے اخلاق کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے یہاں تک کہ آپ کے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد کے اندر بیان کیا جا رہا ہے ان نواب مکارم الاخلاق کو لے اللہ نے ہم کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اخلاق کے کی تکمیل کر دیں اور اخلاق حسنا کو عام کر دیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے آنے کے پہلے دنیا سے اخلاق ختم ہو چکا تھا اخلاق مٹ گیا تھا بد اخلاقیاں عام تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اخلاق حسنا کو عام کیا عرب کے لوگ ابراہیم علیہ سراج کام کو مانتے تھے لیکن جب وہ بد اخلاق ہوئے بے دین ہوئے تو عرب کے لوگوں میں بد اخلاقی عام ہو گئی یہود میں سارا سب سے بڑے بد کو ہم سمجھے جاتے رہے نبی علیہ السلام خان دنیا میں آئے اور فرمایا آئے لوگوں دنیا میں اس وقت بد اخلاقی عام ہو چکی ہے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم اخلاق ہسنا کو عام کر دیں اسی لیے آپ نے اخلاق ہسنا کی بڑی فضیلت بیان کی آپ نے ساتھ رمایا اے لوگو اپنے اندر اخلاق ہنسنا پیدا کرو فی میدان العبد یوم القیامت من حسن الخلق اے لوگو یاد رکھو قیامت دن جب نیکیوں کا بدن کیا جائے گا امار کا بدن کیا جائے گا تو ایک مومن کے نیکیوں کے پلوے میں سب سے بدنی نیکی جو ہوگی اس کے اخلاق ہنسنا ہوں گے اخلاق ہنسنا اچھے کیریکٹر اچھے آدھار اچھے اخلاق سے بڑی وہ چیز نیکیوں کے پلے میں کوئی دوسری نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اچھے اخلاق والا بنائے اسی لیے نبی رہس واہ پناہ مانگتے تھے اے اللہ ہمیں برے اخلاق سے محبوب رکھے نبی ریش و شاہ رشا ہیں اے لوگوں اپنے اخلاق کو سنوارو اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے گرمی کے موسم میں دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر تحجد کی نماز پڑھنے کا مقام مرتبہ ایک مرد مومن اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے حاصل کر لیتا ہے انسان ہم مسلمان نبی علیہ فراق شام کا بے کا یہ اہم مقصد یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اخلاق حسنا کو عام کر دیا جائے نبی علیہ فراق شام کے دنیا میں آنے کے بڑے مقاصد جو ہیں قرآن پاک سورت البقرہ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمی نے سور عال عمران اور سورت الجمعہ کے اندر احساس نمایا ہے پورے سے فرق کے ساتھ نبی علیہ فراق شام کے دنیا میں آنے کے مقاصد اور ہیں وہ چار اور

اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنے نبی کو ان انپوں میں رسول پر پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ یتنو علیہ آیات ہی تاکہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر کے سنا دیں نبی کے دنیا میں آنے کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر کے لوگوں کو سنائے ہو اللہ بات امی جینا رسول یتلو ہوں آیات علیہ ہی اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر کے سنائیں اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر کے سنائیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کریں یہ دنیا میں نبی علیہ السلام کے آنے کا بڑا مقصد بیان کیا گیا ہے وہ سکتی ہی دوسرا بڑا مقصد یہ ہے وہ ذکی ہمارے نبی دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیں ان کے عقیدے کو پاک کر دیں ان کے اخلاق کو پاک کر دیں ان کے عقیدے کو شرک و بدھار ضلالت و گمراہی سے پاک کر دیں ان کے اخلاق کو بد اخلاقی اور برائیوں سے پاک کر دیں اور ان کے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ پاک کر دیں ہمارے نبی اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو اچھی سے اچھی تربیت کریں اور آپ نے ہر قسم کی برائی سے لوگوں کو مٹایا اور آپ نے تربیت دی اس قدر آپ نے تربیت دیا اللہ عمر اور لوگوں کا خیال رکھا اور لوگوں کو ہر قسم کے نقائے ہر قسم کے قلوب اور ہر قسم کے برائی سے پاک رکھا صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو در کے فاری رضی اللہ تعالیٰ رہو جاہلیت میں ایک دوسرے کے پیشے پر ایک دوسرے کے ساتھ اور برادری پر ایک دوسرے کے شکل صورت پر تارا دینا ایک آرام سے چیز بن گئی تھی اسلام نے اس کو حرام کرا دیا کہ کسی کے کالے ہونے پر تانا نہ دو کسی کے ناٹے ہونے پر تانا نہ دو کسی کو برا بھرا نہ کہو نبی نے سختی سے منع کیا ایک دن ادواج بعد ادواج متحرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ام المومنین ایک صفیہ رضی اللہ تعالیٰ تھی ذرا کی چھوٹی تھی اور سنگھ ناٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا صبح اسنبی داؤد کی روایت ہے یا رسول اللہ یہ بالش کی نازی کوٹی جو ہے آپ کو بڑی پسند پڑتی ہے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت عائشہ نے تھوڑا سا تانا دیا کسی کے شکل صورت اور کسی کے کٹ پر اللہ کے رسول نے فوراً پاک کیا فرمایا یا آئے ہو ایسا خبردار آئندہ کبھی ایسی بات نہ کہنا کسی ناطے کو ناتا نہ کہنا کسی کالے کو کالا نہ کہنا اور کسی چھوٹے کو چھوٹا نہ کہنا کسی عیبدار کو ایسا نہ کہنا ساری چیز سب کو اللہ نے بنایا ہے اگر تم نے کسی احدار کو برا کہا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو تم نے برا کہا نبی حساب شام نے یہ کیا کیا پاک کیا یہ نبی کا بڑا میں دنیا میں آنے کا بڑا مقصد تھا پھر آپ نے فرمایا یا ایسا تم نے اپنی سوتن کو ناٹی کھوٹی کہہ کر کے کل سے تم نے ایسی بری بات کر دی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کو اتنا ناراض کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی بری چیز ہے کہ اگر تمہارے اسی کرنے کو اللہ تعالیٰ سمندر کے پانی میں ملا دے تو سمندر کا پانی بھی بدبودار ہو جائے آپ پیش کرے دنیا میں دنیا میں کوئی آدمی اپنے قائد اپنے رہنما اپنے پیشوا کی ان تعلیمات کو پیش کرے کہ اس نے کبھی اپنے ماننے والوں کو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پاس کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا تھا نبی رہ خان کے چہرے کے صحابی جلیل القد عظیم المرتبت صحابی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سامنے ہے اور ان کے پاس پاس حضرت عبدال رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے جو رہنے والے حرشہ کے تھے پیسے کے اعتبار سے مکے کے غلام تھے ہرشی نسل تھے شب صورت کے اعتبار سے واقعی وہ کوئی اچھے نہیں تھے ایک دن ابو در کے فاری کو گسا آیا اور کہا یمنا سودا اقرار کالی کلو کی عورت کے بیٹے اللہ اکبر غصے میں آئے حضرت ابو در کے فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حضرت بلال کو کہا یمنا سودا اے کالی کلو کی عورت کے بیٹے نبی رہتے جن کا وظیفہ تھا جن کا کام یہ تھا رسول یبلو موم آزاد ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی آزاد نبی سنائیں گے وہ اور ہمارے نبی ہر قسم کے ایب برائی سے اپنی امت کو پاک کریں گے ابو در کے پانی کو کیسے پاک کیا اور فرمایا یا ابا در اے ابو دھر تم نے بلال کو کالی کروچی کا بیٹا کھڑا دیا کر دیا تم نے اپنے زبان سے بحال کو تانا دیا یاد رکھو ان فی کا جاہے لیا مسلمان تو ہو گئے مسلمان ہو جانے کے باوجود بھی ابھی جاہلیت کی بات چیزیں تمہارے اندر باقی رہ گئی ہیں حضرت ببو سر کے پاری نے ایسی توبہ کیا اور ایسا ان کو احساس ہوا کہ پھر زندگی میں کبھی کسی کو تارا نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تو نصیب فرمائے اسی طرح سے آپ کے کام آنے کا مقصد تھا یتنو علیہم ہی کتاب ہمارے نبی لوگوں کو کتاب سکھائیں گے قرآن کی تعلیم دیں گے ول حکمت اور حکمت و دانائی حدیث سکھائیں گے وہ ان قانون قبل قبول بڑا بل مبین گھر کے ہمارے نبی سے پہلے یہ دنیا کے سارے لوگ گمراہی تھی دنیا میں نبی علیہ السلام کے آنے اور نبی بنائے جانے اور آپ کے دہشت کے چند مقاصد ہم نے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو یاد رکھنے کے توفیق نصیب فرمائے ہے ہم نے جو بیماروں سے فرما جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ عطا کرا دے ہم سب لوگوں کو نبی کے بے سب کے مقاصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرما نبی کے اسلے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جیسے نبی پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے ایسے نبی سے محبت کرنے نبی کے دان کرنے اور نبی کی پیروی کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کا پاسلہ بنا کتاب و سنت کا رام بردار بنا نبی کے بے کے جو مقاصد تھے اللہ ہم تمام لوگوں کو ان ان میں کامیاب بنا دے اللہ اللہ والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد رحمكم الله الله امر بالعدل والاحسان ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر تعالى اکبر